جی تین دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے ناراضی رکھنا اور قطع کلامی کرنا جائز نہیں ہے تو بزرگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کس کا قصور ہے بعض دفعہ درمیان میں جو معاملہ ہوتا ہے جیسے عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ اس سے بڑی دفعہ صلاح کی ہے ملے ہیں لیکن پھر اس نے مجھے ڈنگ مارا اور یہ کیا اور وہ کئی اس وجہ سے بھی نہیں بولتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی السلام نے فرما اللہ یح المسلم اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان و هذا و هذا وخيرهم الذي وبی بالسلام کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان سے تین راتوں سے یعنی تین دنوں سے زیادہ قطع تعلق کرے کہ آپس میں ملتے بھی ہیں یعنی ایک تو یہ کہ ملاقات ہی نہیں ہے ناراضی ہوئی اس کے بعد فلائٹ ہے اگلے دن کی پھر اس کے بعد سال بعد کئی ملاقات ہے آمنا سامنا بھی ہوتا ہے ایک اس طرف منہ کر لیتا ہے دوسرا اس طرف کر لیتا ہے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے یعنی جو پہلے بلا لے حق پر کون تھا کون نہیں تھا نبی علیہ السلام نے اس بندے کو بہتر قرار دیا جو پہلے بلا لیتا ہے یعنی ناراضی جلدی ختم کر دیتا ہے اور تعلق جلدی بحال کر لیتا ہے اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہتر قرار دیا ہے اور ویسے ہم کسے بہتر سمجھتے ہیں ہم تو یہ کہتے دیکھا جی اتنی ناک اور میں نے تو نہیں بلایا اس کو اس نے مجھے بلایا نا میں نے تو بلایا نہیں اس کو یہ سلاح کروا دی لوگوں نے چک چکا کے اور ہم نے سلاح کر لی میں نے اس کو بلایا نہیں تھا یعنی وہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے جب کہ جو معیار محمدی ہے نبی السلام کا مقرر کردہ معیار ہے وہ یہ کہ جو پہلے بلا لے وہ بہتر ہے اس لیے قصور نہ دیکھے کس کا کس کا نہیں نبی السلام کے اس حکم اور ارشاد کے مطابق بہتر کیٹاگری میں شامل ہونے کے لیے پہلے بلا لے ان اللہ رحمت کرنے والا ہے جی خواتین کی طرف سوال ہے پانچ بھائیوں کی وراثت میں ایک دکان ہے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں جی یہ تو کسی بھی اعتبار سے کسی کے حصے پر قبضہ کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے یہ واضح اس میں تو بالکل کوئی ابہام ہی نہیں ہے یعنی جو حق کسی کا اللہ اور رسول علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ نے اور رسول علیہ السلام نے حق رکھا ہے اس کو کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا وہ بہنوں کی ہو بھائیوں کی ہو کسی کا بھی حصہ ہو وہ نہیں کر سکتا بیمار ہے یا کوئی بھی کیفیت ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے کیا عورت گھر میں نماز پڑھے اور اقامت کی آواز سن لے وہ سنتے پڑھ سکتی ہے یا فرض پہلے پڑھے آپ معلوم نہیں کہ سوال کا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ گھر میں تو وہ پابند نہیں ہے نا جی گھر میں عورت جو ہے وہ پابند نہیں ہے اور شاید پوچھنے کا مقصد یہ کہ جماعت کے ساتھ سننی پڑنی ہے گھر قریب ہوگا اقامت کی آواز نہیں وہ تو ظاہر ہے درمیان میں فاصلہ تو نہیں ہو سکتا نا اگر جماعت کے ساتھ تو آپ اب یہ تو نہیں کہ اب حرم شریف کے اندر نماز ہو رہی ہے تو آپ اپنے گھر میں یہاں لائیو چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ وہاں نماز شروع کر لیں تو وہ درست نہیں ہے درمیان میں متصل ہونا اس جگہ کا ساتھ ہونا یہ ضروری ہے جماعت میں شامل ہونے والے کے لیے تو اس لیے وہ پابند نہیں ہے اس لیے جس نے وہ نماز پڑھنی ہے مسجد کے اندر وہ پابند ہے کہ سنتے ادا نہ کرے لیکن جو اپنے گھر میں ہے کہیں بھی ہے تو وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اب فرض پڑھے پہلے وہ سنتے پڑھے ترتیب جو بھی اس کی نماز کی ہے اور اس کے بعد فرض ادا کیے جائیں گے قرآن مجید پر فال نکالنا یعنی کسی آیت یا لفظ سے کیا دین میں اس کی اجازت ہے یہ فال نامہ لکھا ہوتا ہے بعض ہمارے جو بر صغیر پاکو ہند میں نسخے چھپے ہوئے نا آخر میں اسلامی فال نامہ اور اس طرح کا اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا اور کسی لفظ سے فال نکالنا یا کسی حرف سے یہ بالکل نبی الاسلام سے صحابہ کرام سے بلکہ احمدین سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ فال نامے اور یہ چیزیں بنا لی ہیں ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک بندہ اپنے لیے قربانی دیتا ہے اور ایک دوسری قربانی یہ سوچ کر دیتا ہے کہ یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے کیا یہ ٹھیک ہے ہاں اگر وہ نبی ہو تو کر سکتا ہے ظاہر نبی علیہ السلط اسلام اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے بعض روایات کے مطابق تو باقیوں کی تو ظاہر امت نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کسی فوت شدہ شخص کے لیے والد صاحب فوت ہو گئی کوئی اور اس میں اگر چہل علم کی دونوں ارا ہیں لیکن کچھ روایات ہیں جس میں یہ کہ کی جا سکتی ہے لیکن وہ اضافی قربانی ہوگی مطلب اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے ایک قربانی اور کسی فوج شدہ کی طرف سے وہ قربانی اگر کر رہا ہے اس کے نام کی نہیں ہے یہ شرک ہے اس کی طرف سے قربانی اگر کر رہا ہے تو یہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ جائز ہے لیکن پوری امت کی طرف سے یہ نبی کا ہی کام ہے ہمارے بچے ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں ہم نے یہ سوچ کر پلاٹ لیا ہے کہ حفظ کمپلیٹ کر کے مدرسہ بنائیں گے کیا اس پر زکوٰۃ ہے دیکھیں جی جب تک ان کی ملکیت میں ہے تب تک تو اس میں زکوٰۃ ہے اگر وقف کر دیا تو پھر اس کا وہ حکم ہوگا یعنی کنڈیشنل نہیں ہے نا حفظ کر رہے ہیں وہ حفظ مکمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وقف کر دیا تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے نہیں ارادہ دیکھیں عمل پھر وقف ہو گیا نا یعنی یا تو یہ کہ کریں گے ٹھیک ہے فیصلہ بعد میں کرنا ہے تو یہ ارادے کی بنیاد پر اگر فیصلہ تو ظاہر پھر اس پر تو زکات نہیں جی۔ وہ ان کی چیز ہے ہی نہیں تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی عورت کا پردہ فرض ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کر دیں جی بالکل ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکام ہیں سب مسلمان جانتے ہیں کہ پانچ ہجری میں پردے کے حکام نازل ہوئے تھے اور چھ ہجری میں پانچ ہجری میں صورت حضاب کے اندر آیات آئی تھیں پردے سے متعلق چھ جری کے شروع میں صورت نور نادل ہوئی ہے اور اس میں یہ حکام جو ہے وہ دیے گئے ہیں جوان اور بوڑھی عورتوں کے لباس کا فرق کیا گیا ہے محرم رشتہ دار اور دیگر لوگوں کا فرق کیا گیا ہے اور اس کے مطابق مسلمان عورتوں نے عمل کیا ہے اس لیے اللہ کا یہ حکم ہے بعض مسلمان عورتوں کا بہنوں کا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے پردہ کر لیں اچھی بات ہے لیکن نہ کرنا گناہ نہیں ہے تو یہ بھی رائے درست نہیں ہے صورت نمبر صورت نور کے اندر آیت نمبر ساٹھ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بوڑھی عورتیں جو یعنی شادی اور نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں وہ اگر پردہ نہ کریں تو ان پر گناہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری عورتیں اگر پردہ نہیں کریں گی تو وہ گناہ گار ہوں گی تو اس اعتبار سے یہ شرعی حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمان عورتوں کے لیے اور جو مسلمان عورتیں نبی السلام کے زمانے میں تھیں انہوں نے اس کی پوری پابندی کی ہے یہاں تک کہ طواف کے دوران میں بھی جب مردوں کا کوئی قافلہ ان کے پاس سے گزرتا تو اپنے چہرے ڈھانپ لیا کرتی تھی موتا امام مالک میں جیسے کہ روایت موجود ہے تو اس لیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے کسی اور وجہ سے اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی معاشرتی مسئلہ یا لوگوں کا یا مولوں کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو بات ابھی میں نے عرض کی ہے کہ اسلام کا اسلام میں پردے کا حکم بعد میں نازل ہوا نا یہ تو سب مانتے ہیں نا پہلے حکم نہیں تھا بعد میں نازل ہوا آیات بھی بعد میں نازل ہوئی تو سوال یہ ہے کہ پہلے تو باقی جسم کو تو عورتیں پہلے بھی ڈانٹتی تھی نا تو اگر چہرہ جو ہے اس کو مستثنا نہ کر دیں کہ یہ اس میں شامل نہیں ہے تو پھر اضافی حکم کیا ہے جو نازل ہوا ہے اور ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں سورت نور نمبر اکتیس میں کہا گیا کہ ان ان رشتوں سے پردہ نہیں ہے باپ ہے بتیجے بانجے بیٹے وغیرہ جو محرم رشتے دار ہیں تو ان کے سامنے بھی چہرہ ہاتھ پیر تو ان کے سامنے کھلے ہیں نا باقی جسم تو ان کے سامنے بھی نہیں کھولا جاتا نا تو اس میں اور پھر باقی یعنی ان رشتوں میں بیٹے میں اور غیر آدمی میں فرق کیا پھر اگر یہ چہرے کا تو کسی بھی عالم کو غلطی کو لگ جائے تو اس میں وہ دلیل نہیں ہمارے لیے صحیح موقف یہی ہے اور عمل دیکھ رہے نا محتاط معاملہ کی روایت ابھی آپ نے سنی کہ ہم اپنے چہرے ڈھانپ لیتی تھی اور مسلمان عورتوں کا یہی عمل تھا کہ لونڈیوں اور غیر مسلم عورتوں کے علاوہ سب عورتیں پردے کا حکم نازر ہونے کے بعد چہرے ڈھانپ کے باہر نکلتی تھیں یہ تو واضح یعنی اس پر اللہ کے حکام پر عمل جو کیا گیا ہے وہ مسلمان عورتوں نے کیا تو وہ کیسے عمل کیا انہوں نے وہ تو چہرہ ڈھانپتی تھی دلائل اس کا موجود ہے اور سوت انور آیت نمبر انسٹھ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے کل یو نبی کل ازواجی کا و بناتے کا و نسائل مومن وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا لوگ کہتے ہیں ہاتھ المومن کے لیے بس حکم تھا تو یہ سب کے لیے حکم ہے لیکن چونکہ سب سے زیادہ وہ پابند تھیں جس گھر سے یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں اس لیے بطور خاص ان کو الگ سے بھی حکم دیا اور اس میں عمومی حکم بھی ہے کہنا کیا ہے یودنین نین علی ہند جلابی بے اپنی چادروں کے بعض حصے اپنے اوپر سے لٹکا لیں اور قریب کر لیں تو اس میں سر ڈانپنا بھی آ گیا اوپر سے لٹکانا اور قریب کرنے میں چہرہ ڈانب ادنا یعنی ادھر والا حصہ اس طرف قریب ہو جائے گا اور ادھر والا اس طرف قریب ہو جائے گا تو یہ چہرے کا ڈھانپنے کا حکم قرآن مجید سے اور تمام مفسرین نے اسی آج کی روشنی میں چہرے کے پردے کا حکم اور اس بارے میں جو روایت ہیں وہ درج کی ہیں اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی اور انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا پہچان ہو جائے گی کہ مسلمان عورتیں ہیں شریف عورتیں ہیں لونڈیاں نہیں ہیں کوئی ہودی عیسائی اور ایسی ویسی عورتیں نہیں ہیں ان کی پہچان ہو جائے گی اور انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان کی پہچان نہیں ہوگی گرامر کے حساب سے یہ بھی مفہوم درست ہے ترجمے کے حساب سے ان کی پہچان نہیں ہوگی اور انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کون سی عورت ہے کیسی عورت ہے پہچان نہیں ہوگی اور انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا آپ کو لاہور میں بہت سی عورتیں ملے گی جو پردے وغیرہ کی کوئی قائل نہیں ہے لیکن پریشانی اور ذلت اور رسوائی سے اور او بھاشوں کے تنگ کیے جانے کی بنا پر پردہ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں ہماری بعض عزیزائیں بھی ایسی ہیں جو ان چیزوں میں تو اتنا بلیو نہیں کرتی ہیں لیکن سمجھتی ہیں کہ یہ ضرورت ہے تو معاشرتی ضرورت کے تحت بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس لیے یہ شرعی حکم ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے واضح دلائل اور سری دلائل اس حوالے سے موجود ہیں واللہ اللہ عالم جی بزرگ یہ اشارہ کر رہے ہیں اچھا جو واقعہ جو عفق ہے اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت صفوان بن معطل سلامی رضی اللہ تعالیٰ ہو جو قافلے سے پیچھے ان کی ذمہ داری تھی اور وہ جب اس مقام پر آئے جب حضرت جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہی تھی اور وہ سو رہی تھی ظاہر سونے کی حالت میں تو آدمی کو لباس کا اندازہ نہیں ہوتا چہرہ کھلا تھا اور فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے چونکہ حضرت صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا اس لیے پہچان لیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا یعنی جب آگ کھلی تو چہرہ ڈھانپ لیا ایک تو یہ عمل اور دوسرا یہ فرمانا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا اس لیے پہچان لیا تو اگر چہرے کا پردہ نہیں تو یہ بات پھر کیا ہے صحیح بخاری اور دیگر موت پر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کچھ بزرگ یہاں کہنا چاہتا تھا جی بہت سے واقعات ہیں اس میں شیخ صالح المین کی کتاب بھی ہے پردے سے متعلق اس کا ترجمہ ڈاکٹر الرشید اظہر رحمہ اللہ نے ترجمہ اس کا کیا ہے پردے کے نام سے اور بھی بہت سی کتابیں اب آ گئیں میری اپنی کتاب بھی پاک دامنی کے حوالے سے موجود ہے اس میں سارے دلائل میں نے چہرے کے پردے کے حوالے سے ذکر کیے ہوئے ہیں تو واضح سری صحیح موقف جو ہے وہ یہی ہے عقل کے مطابق بھی یہی ہے اور پردے کا جو مقصد ہے اس مقصد کے بھی مطابق یہی ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے اللہ عالم یہ کیا کہہ رہے یہ ایک ٹرینڈ ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ وہ بیانہ پکڑایا اور اس کے بعد آگے سیل کر دیا تو اصل جب تک اپنے قبضے میں نہ لے لیں تب تک آگے وہ سیل نہیں کر سکتا یعنی انتقال رجسٹری اگرچہ وہ ضرورت کے قانونی ضرورت کے لیے ہے وہ نہ بھی ہو جب تک وہ پیچھے والا معاملہ کلیئر نہیں کریں گے وہ پورا وہ چیز آپ کی نہیں ہوگی کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ سیل نہ کریں جو چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے اگر ملکیت میں آ گئی ہے تو پھر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس ہی نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے شیئرس کے والے سے بھی جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ چیز کا وجود ہی نہیں ہے اور اس کے بعد ہاں شہری طور پر یہ جائز نہیں ہے لیکن ظاہر قانونی طور پر بھی اس کی کافی پچیدگی اور بڑی مشکلات ہیں اور پھر بڑی دو نبریاں لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں اور خاص کر اس کو پتا چل جائے نا یار میں نے تو بیس لاکھ ہے اس کو دیا ہے اس کو یہ تیس لاکھ میں بیچ رہا ہے اور ابھی پیسے تو مجھے بیا نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد پھر کئی دو نمبریاں آگے چلتی ہیں شریعت کی حکمتیں ہیں کہ جب تک وہ اپنے قبضے میں اور وہ کلیئر نہ کر لیں ملکیت میں نہ آ جائے تب تک آگے اس کو سیل نہ کرے اور معاشرے میں جو یہ پراپرٹی اور چیزیں جو اسٹیبل نہیں ہیں وہ بھی اس دو نمبری کی وجہ سے ہے اس لیے جائز نہیں جزاکم اللہ خیر